من اصحاب تو اس سے کہا جائے گا کہ اے اصحاب یمین کے گروہ کے آدمی تیرے لیے سلامتی ہے